سالم براک کہتے ہیں کہ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں پھر انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر رخوع کیا اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور ان کی انگلیاں ان کی پنڈلیوں پر بکھری ہوئی تھیں ایک روایت کے مطابق گھٹنوں سے آگے انگلیوں کے درمیان کشادگی کی ہوئی تھی اور اپنے بازوؤں کو بغلوں سے علیحدہ رکھا ہوا تھا رکو میں اتنی دیر لگائی کہ ہر عزو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر عزو اپنی جگہ پر قرار پکڑ گیا پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا سجدے میں بازوؤں کو بغلوں سے علیحدہ رکھا اور اتنی دیر لگائی کہ ہر عزو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر برابر ہو گئے حتیٰ کہ ہر عز اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا پھر دوسرا سجدہ کیا اس طریقے سے انہوں نے ہمیں چار رکتیں پڑھا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی نیز کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا حدیث نمبر پندرہ سو سولہ مسنت احمد